زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان دینے کا حکم دیا تو میں نے اذان دی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ صدا کے ایک شخص نے اذان دی ہے اور جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو ننانوے یہ حدیث ضعیف ہے